آئن کے پاس کوئی زیا ہے جس میں چڑھ کر سن لیتے ہیں تو ان کا سنی والا کوئی روشن سند لائے